الباب السادس والثلاثون ومئتان باب فضل العتق غلاموں کو آزاد کرنے کی فضیلت کا بیان فلقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة اللہ تعالی نے فرمایا بس وہ دشوار گزار گھاٹی میں داخل نہیں ہوا اور تجھے کیا معلوم گھاٹی کیا ہے گردن کا آزاد کرنا ہے وعن ابی هريره رضی اللہ عنہ قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق رقبة مسلمه اعتق الله بكل عضو منه عضوا من النار فرجه بفرجه متفق حضرت ابو حرضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا جس نے ایک مسلمان گردن کو آزاد کیا اللہ تعالی اس کے ہر عضو کے بدلے آزاد کرنے والے کے ہر عضو کو جہنم سے آزاد کر دے گا یہاں تک کہ اس کی شرم گاہ کے بدلے اس کی شرم گاہ کو بخاری و مسلم وعن ابی ذر رضی اللہ عنہ قال قلت یا رسول اللہ قال المل بالله والجهاد في سبیل اللہ قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا متفق عليه حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول کون سے اعمال افضل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ پر ایمان لانا اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے کہا کون سی گردن آزاد کرنا افضل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ان کے مالکوں کے نزدیک زیادہ عمدہ اور زیادہ قیمتی ہوں بخاری و مسلم